بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله ننفق الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قابل احترام ہمارے بھائی صادق صاحب اور دیگر بہت سے وہ احباب جو اس مبارک پروگرام کو لیے چل رہے ہیں لیکن بقول بھائی صادق ہے وہ نظر نہیں آتے مگر ان کی جہود اور ان کا حصہ ہر قدم کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرما یہ مسجد اور ادارہ اپنی تاسیس کے پہلے دن ہی سے جو مبارک اہداف ہیں ان کی طرف رواں دواں ہیں اور وہ ساری کوششیں الحمد للہ ہمارے سامنے ہیں اور تعلیم کے لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے اور جو ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی عمدہ نتائج کے ساتھ جد وجہد جاری ہے اور جہاں تاسیس مخلصانہ ہاتھوں سے ہو وہاں اسی قسم کے نتائج بحمد اللہ برآمد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں دروس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور طویل دورانیہ کے تربیتی پروگرام بھی ہو رہے ہیں بچوں کی کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے جس میں شعبہ ناظرہ بھی ہے شعبہ حفظ بھی ہے پانچ بچوں کی کارکردگی ہم نے سنی اور دیکھی اور ان کی تلاوت سن کر دل باغ باغ ہوا کیونکہ مخارج کی ادائیگی اور تجوید کے بہت سے احکام الحمد للہ منطبق کیے گئے اور ان دن بچوں نے اچھا پڑھا ہم اللہ مزید فضد کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور ان کو ترقی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرما دے شعبہ قاعدہ بھی الحمد للہ جاری ہے اور ہر شعبے کے لیے الگ شخصیات الگ اساتذہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ڈیوٹی اور اپنی مہمات انجام دے رہے ہیں جو کہ یقیناً حسن کارکردگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دلوں کو اخلاص کے ساتھ روشن فرما دے اور یہ ساری نیکیاں قبول فرما لے کیونکہ جو علم و عمل کی سرپرستی ہوتی ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور جب تک وہ علم و عمل قائم ہے اس وقت تک وہ صدقہ جاریہ انسان کو پہنچتا رہتا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ کس آتن یہ تو عجورہ ہو قبور قبوریں نو قسم کے بندے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے جسم مٹی بن چکے ہوتے ہیں لیکن جو ان کے اجر اور ثواب کا سلسلہ ہے وہ نہ رکتا ہے نہ تھمتا ہے ان کی قبروں میں پہنچ رہا ہے بے تحاشا نو قسم کے انسان ان میں سے ایک شخص جو ہے راج الطارہ کا علم جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے بہت سے شاگرد تیار کر دیے جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کوئی درس ایسا دے دیا جس کو سنا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے کوئی کتاب لکھ دی جس کو پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے یہ سب علم کے شعبے ہیں جب تک یہ شعبے قائم ہیں اور یہ علم چلتا ہے اس وقت تک اجر و ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے خواب و قبر میں پہنچ چکے ہوں اور ان کے جسم مٹی بن چکے ہوں لیکن ثواب نہیں رکتا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ بے تحاشا عطا فرمانے والا ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتے ہیں اور قائم و دائم رہتے ہیں اور یہ توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو ملتی کچھ بندوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے چنانچہ اس کے لیے پلاٹ دیکھا جائے اس کی تعمیر کے لیے جد و جہد کی جائے اور یہ خیال ہر دل میں نہیں آتا ایک یا دو یا چند احباب کے دل میں آتا ہے اور پھر وہ اپنی کاروائی کا آغاز کر دیتے ہیں پھر اللہ کے فضل کرم سے پلاٹ بھی آ جاتا ہے کیونکہ وسائل اللہ کے عزم سے دستیاب ہوتے ہیں اور دین کے کام رکتے نہیں ہیں دیکھتے دیکھتے بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے نمازیں قائم ہوتی ہیں جمعے کے خطبات قائم ہوتے ہیں دروس چلتے ہیں کانفرنسیں چلتی ہیں تربیتی پروگرام چلتے ہیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ادارے قائم ہو جاتے ہیں اس کے لیے پھر اساتذہ بھی اور پھر معاونین جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ سب اس صدقہ جاریہ میں شریک ہیں لیکن سبقت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں پہلے یہ خیال آتا ہے اور وہ دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں وہ سابقین اولین میں سے پھر اساتذہ کرام طلبہ طلبہ طلباء کے والدین جو بچوں کو ان اداروں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو پڑھاؤ ان کی تربیت کرو وہ بھی صدقہ جاریہ میں شریک ہیں تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے اداروں کا جو بہت سے بندوں کی سعادت اخروی فلاح اور کامیابی کا پروگرام ثابت ہوتا ہے کسی ایک بندے کے نہیں یہ مدارس بہت سے بندوں کو دنیا اور آخرت کی عزت اور سعادت سے ہم کنار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہ ان مدارس کی شان ہے الحمد اللہ اللہ ان کو قائم و دائم رکھے اور اچھے نتائج برآمد ہوتے رہیں اساتذہ پڑھاتے رہیں طلبہ پڑھتے رہیں اور پھر وہ باہر نکلیں اور آگے پڑھائیں جو چراغ یہاں سے جلے ہیں وہ چراغ آگے کئی دیے جلا دیں اور دنیا کو منور کر دیں روشن کر دیں یہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کے نور سے جو روشنی ہوتی ہے وہ بے مثال ہوتی نبی السلام دعا کیا کرتے تھے کہ انتجاید القرآن روی عقل بھی و نور و صدری تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو کتاب و سنت کو قرآن و حدیث کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے اور قرآن و حدیث کو میرے سینے کا نور بنا دے تو یہ ایک بارش بھی ہے جہاں برسے اس مقام کو شاداب کر دیتی ہے اور معطر کر دیتی ہے اور یہ ایک نور بھی ہے جہاں یہ قائم ہو جائے وہاں روشنی قائم ہو جاتی ہے یہ روشنی دل کی روشنی چہرے کی روشنی دنیا کی روشنی کل قبر کی روشنی میدان معاشر کی روشنی پل سرات کی روشنی پھر یہ نور ہی نور ہے جو بندے کے آگے پیچھے چلتا ہے یہ علم کا معاملہ بڑا عظیم ہے اللہ رب العزت اس کو قائم و دائم رکھے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر بڑا طویل کلام ہو سکتا ہے اگر وقت ہو تو لیکن چونکہ وقت محدود ہے اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے اس پر میں ایک نصیحت اپنے آپ کو اور آپ سب کو کروں گا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وقت ہی ماں آتا اللہ دار الآخر اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اس سے آپ آخرت کے گھر کو تلاش کریں جو بھی دیے جو صلاحیت دی جو نعمت دی آپ کی کوشش کیا ہو کہ اس صلاحیت کو اس نعمت کو میں لگا دوں حصول آخرت کے لیے آخرت کی طلب کے لیے جنت کی طلب کے لیے جو دیا ہے ویسے اس آیت کریمہ کا جو پہلا جو مظہر ہے وہ دنیا کا مال کیونکہ اس مقام پر ایک بندے کا ذکر ہے وہ بندہ موسا علیہ السلام کی قوم میں سے تھا جس کا نام قارون ہے بڑا مالدار بڑے خزانے اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی بڑی مشکل سے خزانے خزانے مال ہی مال چاندی اور سونے کے ڈھیر لگے ہوئے اور اس کے اندر ایک تکبر تھا نخوت تھی غرور تھا اپنے مال کا نشہ تھا اس کی قوم کے جو اصحاب خیر تھے صالحین نیک لوگ وہ اس کو سمجھاتے کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو آخرت کی کھیتی بنا لو اس مال کو اس طرح استعمال کرو کہ جنت کی شجر کاری ہو جائے پودے ہی پودے لگ جائیں گنے باغ تیار ہو جائیں یہ موقع ہے اس مال کو اس طرح صرف کرو یہ اللہ کی دین ہے اور اس کی راہ میں خرچ کر دو مگر قارون کا جواب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین نہیں ہے ان نما عدید ہو اللہ علم عندی یہ میری صلاحیتوں کا کمال جو میری ایاری اور جو ایک ایک دماغی میری صلاحیت ہے اور جو میرے اندر محنت کا جذبہ ہے یہ سب چیزیں اکٹھی ہو کر اس دولت کے حصول کا ذریعہ بنا تو قارون نے اپنی قوم کے صالحین کی نصیحت کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس مال کو اپنی ذہانت قرار دیا اس مال کو اپنی محنت کا صلہ قرار دیا اس مال کو اپنی چالاکی اور اپنی عیاری قرار دیا یہ اللہ کی دین نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے میرا فضل ہے اور یہ میری محنت ہے میری ایک دماغی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے یہاں دو نظام ہیں ایک نظام یہ ہے کہ اللہ رب العزت یا تو ایسے بندوں کو فوراً پکڑ دے یا ڈھیل دے دے یہ دونوں نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں قائم ہیں کچھ بندوں کو فوراً پکڑ لیتے قوم عاد کو مریا میٹ کر دیا قوم ثمود کو تباہ و برباد کر دیا قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا قوم لوت کو پکڑ لیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی پکڑ دیا بڑی نخوت میں تھا اور بڑا تکبر سے اکڑ کے چل رہا تھا جو اللہ کو قطع پسند نہیں نبی اسلام کے عنق من یخر یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان معاشر قائم ہوگا جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی ایک گردن اور بڑی ایک خوفناک صورت حال ہوگی اور وہ گردن چلا رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ کل لفت و بے صلاح تھا میری ڈیوٹی تین افراد پر مجھے اللہ نے بنایا ہے اور جہنم سے نکالا ہے تین لوگوں کو اچھکنے کے لیے تین لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کو پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں جھونک تین افراد بالکل عنید ایک تو ہر وہ شخص جو زمین میں اکڑتا تھا کسی زان میں مبتلا تھا کوئی نشہ تھا اس کو مال کا اونچے حسب و نصب اور برادری کا یا کسی ہنر کا یا کسی علم کا نشہ تھا اس کو غرور تکبر ایک زر اکڑ کے چلنا سینہ پھلا کے چلنا سر کو تان کے چلنا اور پاؤں کو پٹ پٹک کے چلنا وہ گردن کہے گی ایک تو میری ڈیوٹی اس شخص پر ہے اس کو اچھک لوں اٹھا لوں اس کو اور دوسرا بب کل الہ آخر ہر وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا کسی اور معبود کی عبادت اسے بھی پکڑ لو اور تیسرا ببل مصورین ان لوگوں کو بھی جو اس زمین پہ تصویریں بناتے ہیں اور بنواتے ہیں مصور انہیں بھی پکڑ لو جو اللہ کی جو ایک صفت خلق ہے اللہ مصور بھی ہے اس کا تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اشد ناتھ یوم القیامن الدین الََََََََََََََََََََدینضاحب خلق اللہ کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جو ہے ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی خلق کے ساتھ یعنی جو اس کی صفت خلق ہے پیدا کرنا اور تصویر بنانا اس کے ساتھ تشب و اختیار کرنا تو وہ گردن کہے کہ جو مصورین ہیں انہیں بھی ابھی سے پکڑ لوں اچک لوں اور جہنم میں جاؤں تو پھر یہ غرور یہ کبر یہ زن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں چنانچہ قارون اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اس مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت کے گھر کو سنوارنے کی بجائے اس نے تکبر کیا اور کہا کہ یہ تو میری اپنی صلاحیتی کی کمائی ہے یہ تو میری ذہانت میرا علم ہے یہ اللہ کی دیر نہیں اللہ نے پکڑ دیا اللہ نے ڈھیل نہیں دی اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ڈھیل دینا ہے لیکن ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ بڑی شدید ہوگی وہ املی لہنا کہیں قیدی متی میں ڈھیل بھی دیتا ہوں لیکن سن لو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ پکڑوں گا وہ بڑی سخت ہوگی فیمل ہو عہد بلا وساق ہو عہد ویسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکتا اور ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا تو اللہ نے قارون کو پکڑ لی زمین شک ہو گئی اندر اپنے خزانوں سمیت دھس گیا اور قیامت تک نیچے اترتا رہے گا دھستا رہے گا قیامت کے قائم یہ اس کا اہداف یہ ہے اس کو دنیا کی سربتیں ملی مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اور اس مال کو توشہ آخرت بنانے کی بجائے اسے اپنا ایک غرور اور ایک تکبر نخوت نے آ لیا اور وہ اس مال کو اپنا کمال سمجھ بیٹھا اللہ نے پکڑ لیا اور زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک دستہ رہے گا اللہ نے اگر ہم میں سے کسی کو مال دیا ہے تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے قارون کی قوم کے صالحین کی اپنے قرآن میں محفوظ فرما دی یہ نصیحت قارون کو کی گئی تھی اور اس کی قوم کے صالحین نے کی تھی اللہ تعالیٰ کوئی نصیحت پسند آئی کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا اب یہ نصیحت ہمارے لیے بھی جو قارون کو کی گئی اس نے قبول نہیں کی اور خطرناک عذاب کا متحمل ہو گیا اور قیامت کا عذاب اس سے سخت ہے وہ نصیحت ہمارے سامنے بھی وقت فیما آتا اللہ دار الآخر کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس سے دار آخرت کو تلاش کرو جنت کی جستجو کرو جنت کی طلب کرو یہ ماج یعنی جو قصہ ہے وہ مال کے تعلق سے لیکن فیم آطاق اللہ عربی قواعد میں ما جو ہے اس میں عموم ہے عموم کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا جو صلاحیت دی جو نعمت دی اس نعمت کو تج دو حصول آخرت کے لیے مال بھی ایک نعمت ہے صرف کرو علم بھی ایک نعمت ہے اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھو اس کو آگے صرف کرو اچھے اخلاق ایک نعمت ہے اچھے اخلاق سے لوگوں کے برتاؤ کرو اچھا قرآن پڑھنا ایک نعمت ہے اپنے تک محدود نہ رکھو اس تعلیم کو عام کرو جو کچھ اللہ نے دیا حتیٰ کہ دنیا بھیڑو ایک بندہ ڈاکٹر ہے بجائے اس کے کہ وہ تاجر قسم کا ڈاکٹر بنے اور مریضوں کے ساتھ ایک گاہک یا کسٹمر کا سلوک کرے بڑی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر کے سامنے مریض بیٹھا ہے اور وہ اسے اپنا کسٹمر سمجھے ہوئے اس کی کھال کھینچو نہیں اگر وہ چاہے تو اس پیشے کو صرف کر سکتا ہے دار آخرت کے لیے ایک انجینئر اپنے اس پیشے کو صرف کر سکتا ہے دار آخرت کے حصول کے لیے الغرض اللہ پاک کا فرمان کہ وب فی ما آتا اللہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کو تلاش کرو اور جنت کی جو سجو کرو جو صلاحیت ہے مال کی علم کی خلوق کی اچھا پڑھنے کی لکھنے کی پڑھانے کی دنیاوی علوم کی اس کو صرف کر دو حصول آخرت کی بس یہ ایک بڑی اہم نصیحت جو قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہے میں نے عرض کیا نا کہ جو ادارے بنتے ہیں اس میں مختلف لوگوں کی صلاحیتیں کار فرما ہوتی اپنی صلاحیتیں وہ صرف کرتے ہیں کسی میں انتظامی صلاحیت ہے کسی میں تدریسی اور تعلیمی صلاحیت ہے کسی میں مالی تعاون کی صلاحیت ہے یہ یعنی ایک انفرادی کام نہیں ہے یہ اجتماعی کام ٹیم ورک ہے جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو صرف کر دے اس قسم کے اداروں کی کامیابی کے لیے تاکہ یہ جد و جہد اور یہ مسائل جو ہیں حصول آخرت کا ذریعہ بن جائے اب قارون نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا حالانکہ بڑا مالدار تھا اور اگر اللہ نے ہمیں مال دیا اور ہم اس نصیحت کو قبول کر لیں اپنے مال کو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے بھی خرچ کریں کیونکہ اللہ آگے فرما ہے بلا سا نصیب کا منت دنیا دنیا کا حصہ بھولنا نہیں ہے فراموش نہیں کرنا یہ دین رحبانیت کا دین نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو بس دین میں صرف کرو بس دین ہی دین نہیں دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو دین کے حصے کو فراموش نہ کرو جیسے بعض صحابہ نے کوشش کی تھی ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں حالانکہ سونا دنیا کی لذت ہے میں رات بھر قیام کروں گا دوسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا جب تک زندہ ہوں حالانکہ کھانا پینا یہ دنیا کی لذت ہے تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا گھر بار چھوڑ دوں گا مسجد کو سنبھال لوں گا حالانکہ نکاح کرنا دنیا کی لذت ہے دنیا کا ساز و سامان ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دنیا کی تین نیم تھیں جس کو حاصل ہو جائیں سے انسان ایک نیک بیوی تو نیک بیوی ایک متا ہے کشادہ گھر گھر بناؤ اگر طاقت ہے ہمت ہے ہزار گز کا دو ہزار گز کا کشادہ کر اچھی گاڑی اچھی سواری آپ نے فرمایا یہ دنیا کا متاع ہے اس کو نہیں بھولنا اسے فراموش نہیں کرنا لیکن اپنے مال کے ساتھ بہت اللہ نے دیا کچھ تقسیم یہاں آ گئی اور کچھ کے ساتھ دار آخرت کے جس ایک بندہ اگر دار آخرت کی طرف منہمک ہو جائے اور دنیا کو چھوڑ ہی بیٹھے تو دین تصوف نہیں ہے یہ رحبانیت نہیں ہے اور ایک بندہ اگر اپنے مال کے ساتھ دنیا دنیا اور دنیا دنیا کرتا رہے اور دین کی پرواہ نہ ہو یہ بھی ناجائز ہے لیکن ایک اعتدال منہج اعتدال کہ اپنے مال کو اس طرح لگاؤ اس طرح صرف کرو کچھ حصہ طلب آخرت کے لیے ہو اور کچھ حصہ آپ کے دنیاوی اغراض کے لیے ہو اس طرح صرف کرو اس طرح معاملہ لیکن سعید عثمان خنی اللہ عنہ یقیناً ان کے سامنے یہ نصیحت موجود تھی بڑے مالدار تھے بڑے تاجر تھے انہوں نے جو دنیاوی اغراض تھی ان پر بھی توجہ دی لیکن زیادہ اس مال کو صرف کیا حصول آخرت کے لیے وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مسافر بن گئے اور آخرت کے مقیم بن گئے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مسافر بن گئے اور یعنی غریب الدیار اور آخرت کے مقیم بن گئے صرف ان کے تین تین کارنامے نمبر ایک مسجد نبی کی توسیع ان کے مال سے ہوئی نمازی بڑھ گئے ملحق ایک گھر تھا اللہ کے پیارے نے فرمایا کون ہے جو اپنے مال سے یہ گھر ہمیں خرید کر دیتے تاکہ مسجد کی توسیع کر لیں اور اس کے ساتھ اس گھر کے بدلے جنت کے گھر کا فائدہ ہے عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ گھر خرید لیا بے سلب بے اپنے راس المال سے یہ نہیں کہ بزنس کروں گا کاروبار کروں گا اس پرافٹ سے یہ گھر خرید لوں گا نہیں جو راس المال تھا میرا تجارت کا اس میں سے مال نکالا اور یہ گھر خرید کے اللہ کے پیغمبر کے حوالے کر دیا توسیع ہو گئی اب یہ چودہ پندرہ صدیاں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال مسجد نبی جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں اس عبد صالح کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے یہ ہے وقت فیم اللہ دار الآخرہ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جو سجو کرو کتنا بڑا صدقہ جاری بلکہ نبی علیہ السلام دوسرا جو واقعہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے پر یہودیوں کا تسلط تھا اور یہودی جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سچا نبی ہے یہ دین حق ہے مخالفت کرتے تھے تکبر تعصب مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور یہودی خبیص اس پانی کو بیچتے تھے منہ مانگی قیمت کے اب پانی تو زندگی کی ضرورت جہاں کھانا موجود نہ ہو پیٹوں پر پتھر باندھے جائیں وہاں پانی خرید کر پیا جائے ممکن ہے یہ ایک تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد جماعت موجود تھی ایک اعلان کیا میں یشتری بے روما کون ہے جو بیر روما اس روما کنویں کے نام اسے خرید لے کون اس کو خرید لے آگے کیا فرمایا مسئلے میں اور خرید کر وقف کر دے اس طرح وقف کرے کہ اس کا ڈول اس کنویں میں مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو یہ نہیں اپنا احسان جتلائے پہلے میری باری لائن لگی ہے پانی بھرنے والوں کی چونکہ میں نے خریدا ہے پہلے میں بھروں گا میرے بھانجے بھریں گے میرے بھتیجے بھریں گے نہیں خرید کر بھول جائے وقت کر کے بھول جائے اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو اگر لائن لگی ہے لائن میں کھڑا ہو کر پانی لے اگر وہ اس طرح کر لے بس یہ آخری اگر وہ اس طرح کر لے ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں جنت میں اس سے بہتر اللہ کے فضل و احسان کی اس سے بہتر گھر کی اس سے بہتر سلا کی عثمان نے وہ کنواں بھی اپنے سلب مال سے خریدا تھا ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور جو مال ساتھ لائے تھے اس مال سے تجارت کرنی تھی سوچتے کہ نفع سے خرید لیں گے لیکن نہیں اصل جو راس المال تھا اس میں سے چالیس ہزار درہم ہم نکالے اور یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا یہ دین اسلام میں پہلا وقف ہے مسلمان سیراب ہو گئے کتنی بڑی نیکی آج تک وہ کنواں جاری اس کو سعودی گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے کیونکہ جاہل بد عقیدہ قسم کے لوگ اس کنویں سے اس کنویں کے پانی سے تبرک کی نیت سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے بند کرنا پڑا مگر پانی آج تک جاری تھا یعنی سن انیس سو اسی میں ہم وہاں پڑھتے تھے اور ہم نے وہ کنواں جاری دیکھا یہ صدیوں کو جاری رہا لوگ پانی پیتے رہے جانور پانی پیتے رہے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے اور پھر ایک نہ اور اسلام میں یہ پہلا وقف ہے پہلا وقت اوقاف پہلا ٹرسٹ جو بنا اسلام میں اس کے بعد لاکھوں اوقاف بنے ہیں آج تک بن چکے ہیں اور قیامت تک بنتے رہیں یہاں اوقاف کا رواج نہیں ہے یہاں ہم تعاون دے دیتے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ لیکن اگر ہمیں شعور ہو تو ہم اوقاف بنائیں اوقاف سے مراد اس پیسے کا فلیٹ لے لیں اور وہ فلیٹ کسی ادارے کو وقف کر دیں اب جب تک وہ آمدنی موجود ہے تب تک وہ استفادہ ہوتا رہے گا اور ایک بڑے عظیم صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا قیامت تک کروڑوں اوقاف بنیں گے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ پہلے جاری کر دے اس کے بعد جو لوگ آئیں اس طریقے کو جاری کریں اللہ ان سب کا ثواب اس کو دے گا اتنی اوقاف بنی ہے اللہ سب کے اوقاف عثمان غنی کو دے گا عثمان غنی اللہ کا آج بھی اکاؤنٹ موجود ہے ان کی زمینیں آج بھی موجود ہیں حکومت سعودی عرب اس کی نگرانی کر رہی ہے جو پیسہ آ رہا ہے وہ بینک میں جا رہا ہے اور وہ اکاؤنٹ عثمان غنی کے نام سے اور جو اس کی آمدنی ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے طلباء کے لیے علم کے لیے مساجد کے لیے مدارس کے لیے صرف ہو رہی ہے کیا یہ نیک بندہ ایک مثال قائم کر گیا اور وہ اس کی نیکی اور اس کا صلہ کیا مطلب جاری اور قائم رہے گا تو اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح قبول فرما لے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین